رات کو چاند کیوں چمکتا ہے بہت پہلے چاند اور سورج آسمان پر ایک ساتھ چمک رہے تھے ایک دن چاند نے سورج کی طرف دیکھا اور سوچا سورج کتنا بڑا ہے اور کتنا روشن ہے چاند نے اپنے کو چھوٹا اور سست محسوس کیا چاند نے الو سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا تو اس نے الو کو جگایا اور کہا کیا تم یہ جان سکتے ہو کہ سورج اپنی روشنی کہاں رکھتا ہے خوشی سے الو نے کہا شکریہ چاند نے کہا میں اس ناگ فنی کے پودے کے پیچھے تمہارا انتظار کروں گا الو اڑ گیا چاند انتظار کر رہا تھا یہ خوف سے بھرا ہوا تھا الو کو کیسے پتا چلے گا کہ سورج اپنی روشنی کہاں رکھتا ہے الو سورج کو جگائے تو کیا ہوگا چاند پریشان اور پریشان رہا یہاں تک کہ وہ سو گیا اگلی شام چاند ناگ پین کے پودے کی طرف بھاگا یہ غروب آفتاب تک بے چینی سے انتظار کرتا رہا اب پھر باہر جھانکتا رہا کہ آیا الو آ رہا ہے آخر الو واپس اڑکرا گیا آخر تم آ ہی گئے چاند نے کہا مجھے تمہاری فکر تھی سورج سونے سے پہلے اپنی روشنی سینے میں ڈال دیتا ہے الو نے سرگوشی میں کہا تم مجھ پر ایک اور احسان کرو گے چاند نے سرگوشی میں پوچھا دو شکریہ ضرور نے کہا کیا تم مجھے سورج کی روشنی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لا کر دو گے میں کروں گا الو نے کہا آؤ کل سورج ڈوبنے کے وقت یہاں ملتے ہیں چاند نے کہا اس رات چاند کو نیند نہیں آئی اگر الو پکڑا گیا تو وہ پریشان ہوا کہ کیا الو بغیر شور کیے اندر جا سکتا ہے چاند اس رات اور اگلے دن خوف سے انتظار کرتا رہا آخر کار غروب آفتاب کے فوراً بعد الو آ گیا اس میں سورج کی روشنی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا آپ کا شکریہ میرے دوست چاند نے کہا اس نے اپنے اوپر سورج کی روشنی ڈال دی الو نے چاند کی تعریف کی اب تم واقعی روشن ہو اس نے کہا مہینے گزر گئے ہر رات الو سورج کے گھر اڑتا یہ یقینی بنانے کے لیے اندر جھانکتا کہ سورج سو رہا ہے پھر چاند کے لیے تھوڑی سی روشنی لے لیتا آہستہ آہستہ چاند کی چمک بڑھتی گئی وہ بہت خوش تھا لیکن ایک دن سورج نے چاند کی طرف دیکھا اور پھر خود کو نیچے دیکھا اچانک احساس ہوا کہ چاند اپنی روشنی چرا رہا ہے اس نے اپنے ہلکے سینے کی حفاظت کے لیے رات بھر جاگنے کا فیصلہ کیا سورج نے آتے ہی الو کو دیکھا اس نے الو کو چاند کی روشنی لیتے ہوئے دیکھا سورج نے الو کے پیچھے چل کر دیکھا کہ چاند کو روشنی دیتا ہے اس نے چاند کو روشنی ڈالتے دیکھا فوراً ہی سورج کا مقابلہ چاند سے ہوا تم نے میری روشنی کیوں چرائی اس نے مطالبہ کیا تم مجھ سے بہت زیادہ روشن ہو اسی لیے چاند نے کہا پھر سورج نے چاند کی ساری روشنی چھین لی اس نے چاند کو حکم دیا کہ وہ دن میں سوئے اور صرف رات کو باہر نکلے الو نے اپنے دوست کو تسلی دی غم نہ کرو اس نے کہا میں ہر رات تمہارے لیے کچھ روشنی لاؤں گا اور یہ وہی کرتا ہے ہر رات وہ سورج کی روشنی کا تھوڑا سا حصہ چرا لیتا ہے لہذا چاند ہمیشہ روشن اور خوبصورت ہوتا ہے پھر طلوع فجر سے پہلے چاند الو کو روشنی دیتا ہے اور الو اسے واپس سورج کے سینے میں ڈال دیتا ہے اور آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا سورج کو ایک مقامی امریکی کہانی سے نروپما راگھون نے ڈھالا